اماب نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو خلیل نے ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہو بی کو توڑ دینے کا اختیار ہے امام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار تین مرتبہ لکھا ہوا پایا بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بے میں برکت ملتی ہے اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کما لیں لیکن ان کی بی میں برکت نہیں ہوگی حبان نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا ان سے ابو تیاہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چودہ